حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رات کے اندھیرے میں مزدلفہ سے مینا کو چلے جایا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار انتالیس